معافی نے بیان کیا ان سے عثمان بن اسود نے اور ان سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد وطر کی نماز صرف ایک رکت پڑھی وہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب بھی موجود تھے جب وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک رکت وطر کا ذکر کیا اس پر انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چونسٹھ